حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اپنے نکاح کے بارے میں زیادہ اختیار رکھتی ہے اور کماری لڑکی سے بھی اس کا باپ اجازت حاصل کرے اور اس کی خاموشی اجازت ہی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3266